بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کو تم کو ہلاک کیا زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے زرتم المقابر کہ تم نے قبرستان جا دیکھے سوف تعلمون ہرگز نہیں تمن قریب جان لوگے ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں تم جلد ہی جان لوگے گے لو تعلمون علم الیقین ہرگز نہیں کاش تم یقین کا جاننا جان لیتے یقینی علم حاصل کر لیتے الجحیم کہ یقیناً جہنم کو ضرور دیکھو گے تم ملا عین الیقین پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے تم ملاس یوم النعیم پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ